اب دے کے لہو کی قربانی صدیوں کا قرض چکانا ہے اب دے کے لہو کی قربانی صدیوں کا قرض چکانا ہے اب کھیل کے اپنی جانوں پر اب کھیل کے اپنی جانوں پر ہم نے یہ فرض نبانا ہے ہم نے یہ فرض نبھانا ہے اب دے کے لہو کی قربانی صدیوں کا قرض چکانا ہے صدیوں کا قرض چکانا ہے اسلام رہے مغلوب یہاں اور ہم بھی ہونا ممکن ہے اسلام رہے مغلوب لمحوں کے تاج محل پہ اب لمحوں کے تاج محل پہ اب اس کا پرچم لہرانا ہے اب دے كے لوگوں کی قربانی صدیوں کا قرض چکانا ہے اب کھیل کے اپنے ہم نے یہ فرض نبھانا ہے اب کے لہو کی قربانی صدیوں کا قرض چکانا ہے اب توڑیں گے محکومی اور مجبوری کی سب زنجیریں اب توڑیں گے محکومی اور مجبوری کی سب زنجیریں اب توڑیں محکومی اور مجبوری کی سب زنجیریں انسان جہاں بھی دیکھ میں اس کو آزاد کرا